اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے